وہی معصوم شگوفے جلتے ہوئے دیکھے وہی معصوم شگوفے تھا جن کو بھروسہ تیرے دامن کی ہوا کا نہ کہیں آگ نہ شولے نہ دھواں اٹھتا ہے نہ کہیں آگ نہ شولے نہ دھواں اٹھتا ہے آہ کس رنگ میں الفت کا نگل جلتا ہے اشک آنکھوں سے رواں اور جگر جلتا ہے کیا قیامت ہے کہ برسات میں گھر جلتا ہے اشک آنکھوں رواں اور جگر جلتا ہے کیا قیامت ہے کہ برسات میں گھر جلتا ہے چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری محبوب سبھے رکھ ایک پاس محبوب سبھے رکھ ایک پاسے او نازک متوارا ایک پاس تلوار تو دستی ایک پاس ابرو دا اشارہ پاسے سارے نبی تے مرسل ایک پاسے سڈا نبی پیارا پاسے میں شکر گزار ہوں حضرت شوج آبادی صاحب کا علامہ عزیز الرحمان صاحب کا باقی رہا علامہ اللہ وسایا وہ نہیں ہے ورنہ میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائی علامہ اللہ وسایا تجھے تو اللہ نے ختم نبوت کے لیے بنایا اور جہاں میں نے پھیرا پایا اللہ وسایا کو پہلے پایا جہاں بھی گیا چاہے سرحد میں گیا چاہے بلوچستان میں گیا یہ اللہ کا فقیر اور مجلس تحفظ تحفظ ختم نبوت کا امیر تیرے آستان کا فقیر ہوں مگر آپ اپنی نظیر ہوں میں ان بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے آپ دوستوں کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کا موقع بخشا ہے مجھ سے پہلے قبلہ اپنا طاہر عبد الرزاق صاحب انہوں نے بڑی رسیلی چسیلی بلکہ نکیلی گفتگو فرمائی اللہ ان کو سلامت رکھے ہمارا سرمایہ ہے ان کے جذبوں کو اللہ سدا جمع رکھے حضرات گرامی محبتیں ہیں ہمارے ان دوستوں کی کہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو یہ ساتھ لے لیتے ہیں بلا لیتے ہیں یہ واحد سٹیج ہے جس سٹیج کے اوپر حسین نظارے ہوتے ہیں کٹھے سارے پیارے ہوتے ہیں میں حضرت صاحب کا شکر ادا کرنا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا اپنے بھائیوں کا کہ یہ ہم جیسوں کو میں آج بھی میں نے عزیز الرحمان صاحب نے سے کہا کہ میں نے فیصلہ باد میں جلسے سے تقریر کرنی ہے انہوں نے کہا تو نے ساڑھے بارہ بجے حد اس سے آگے نہیں تم نے یہاں پہنچنا ہے تو میں نے وہاں پونا گھنٹہ انہوں نے اونچا سا سٹیج بنایا لیکن یہ سٹیج نظر آیا تو بڑا لطف آیا کہ یہ فاصلے جو ہم رکھتے ہیں ان بیچاروں کو تو میں نے تسلی دی طاہر صاحب میں نے کہا کہ بھائی ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے میں ان کی نظر صرف ایک بات کر کے اب کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیار والے دوست ہیں عالمی تحفظ ختم نبوت والے یہ کئیوں کو کھینچ لیتے ہیں بلکہ ان کی حالت تو خواجہ فرید کی اور شیر والی ہے کہ مکنا تیس تے لوہے وانگو مکنا تیس تے لوہے وانگو ہوں ڈھولن دی چھک ہے ہے دی دم سم چھک تے جڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے یار فرید سجانن کیتے اے نسخہ ہک ٹک تو ان کی محبتوں کی نظر یہ کر رہا تھا کہ ہے سارا ملک تے ملک ٹائم کیا چیز ہے ہے سارا ملک تے ملک تا جت دل آخی ہوج رکھتے میں جت دل آخی ہو رکھتے بے آپ ملا ہئی بیڑی دا بھویں جھلتے بے بھویں پکتے بے آپ ملا ہئی بیڑی دا بھویں جھلتے بے بھویں پکتے بے تیرے کول ہے دولت خلکے دی لی تیرے کول ہے دولت اب میرے جیسے نکمے آدمی کو وہاں گیٹ سے رسیو فرمایا پھر میں جب وہاں عزیز الرحمان صاحب یہاں شوجابادی صاحب نے فرمایا کچھ کھایا یا بھوکا آیا تو آگے میں انہیں کچھ نہیں بتایا بتانے کی ضرورت تھی پیٹ نہ پہیاں روٹیاں تو سب گل نہیں کھوتی میں میں بھی اصلی تو نہیں میں نقلی خط میں نبوت کا خطیب ہوں اصلی تو یہ بیٹھ الم اکمل تو لکم دینکم رب نے پیارا نبی بھیجا ویسے تو سارے بھیجے اور سارے پیارے بھیجے سارے نور نظارے بھیجے سب عالی وقار تھے لیکن سد کے اس مالک کے اس کی حکمت یہی تھی کہ ہر کوئی آتا رہے آ آ کے جاتا رہے آنے والا آتا رہے اپنی ڈیوٹی نبھاتا رہے مگر آ کے جاتا رہے لیکن ایک آوے اور پوری کائنات کا بوجھ اپنے کاندوں پہ اٹھاوے اور کوئی کونا کھدرا کوئی علاقہ اس کی نبوت سے خالی نہ رہ جاوے اور پھر وہ آوے تو صدا کے لیے آوے موسم کی پابندیاں اوقات کی حالات کی پابندیاں اس پہ نہ ہوں اور جب وہ آیا تو رب نے اس کے سر پر یہ حسین تاج سجایا الم اکمل تو لکم دین اکم کتنا حسین تاج ہے کہ میرے نبی کے دین کا ہر سو راج الم اکمل تو لکم آج اب صرف تیرا راج الم اشاک نے تو کہا الیوم دے سخت اشارے میں مدنی ڈھول تیار لیکن یہاں اہل علم نے کہا کہ ال جیسے یعنی کہ نا الان یہاں ال یوم محبوب آج اب صرف رہے گا تیرا راج اور دنیا ادا کرے گی کیا مت تک تجھے خراج الم اکمل تو لکم دینا کم ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے یہ ایک حسین اشارہ ہے کہ دین مکمل ہے اب نبی اس لیے آتا ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے میں پورا کرنے آیا ہوں نہ کمی ہوگی نہ کوئی آئے گا جو آئے گا وہ کمی ہوگا وہ نیچ ہوگا وہ گندا پیچ ہوگا وہ دونوں کے بیچ ہوگا وہ نہ اروار ہوگا نہ پار ہوگا وچکار ہوگا ہاں وہ بٹوین ہوگا شکریہ وہ بٹوین ہوگا نہ اس پہ ہی فٹ آئے گا نہ اس پہ شی فٹ آئے گا فٹے میں اکمل تو لکم دین دین ہم نے مکمل کر دیا ہے اب دین تو ہم نے مکمل کر دیا تیرے کاندھوں پہ رکھ کے اب جو چلے گا وہ تم سے لذت چکھ کے اور جو قدم رکھے گا واک کے پھر اس کو کوڑا پڑے گا رکھ کے حشر وہی ہوگا جو طاہر عبد الرزاق صاحب بڑے خوبصورت انداز میں فرما گئے اس لیے الوم اکمل تو لکھوں میرے حبیب ہم نے تیرا دین تیرے لیے مکمل کر دیا ہے جب تکمیل ہو گئی تو اب یہ کیا کرنے آیا ہے تو مرزا وہ Nasir and company mister Qadian والا اس کی نسل بولی کے غیر تشریعی آئے ہیں غیر تشریعی بھائی سوکھا لفظ بولو یعنی بغیر شریعت کے تشریف لائے ہیں تو آپ چھولے بیچنے آئے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے کہ غیر شریف ادھر سے لاہوری بولے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو غلطی لگی ہے مسلمان حضرات آپ کو غلطی لگی ہے یہ ہمارے حضرت جو ہیں یہ کیا ہے ہم نے کہا ہم نے کہا یہ غیر تشریح کیا بلا ہے انہوں نے لفظوں کو بدلا چولا بدلا وہ جو زنادے کا کا لفظ ہے زندگیوں کا یہی کام ہوتی ہے کہ اندر اور ہے باہر اور ہے شہر لاہور ہے <laughs> یہی زندگی ہوتی ہے کہ لفظ خاتم النبیین ہے لیکن بجاتا اپنی دین ہے یہی زندگی ہے حضرت کی کش حضرت امام الاسر حجت الاسلام کے ملفوظات پڑھے انہوں نے یہی کہا زندگی یہی ہے کہ لفظ اور ہے مانا اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سرے نہ میرا اکسا ہے پسے نہ کوئی اور ہے میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں میں نصیب ہوں کسی اور کا مجھے مانگتا کوئی اور ہے ایک میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے چٹکیاں کاٹنی پڑ رہی ہیں اصل میں جب پچھلی رات ہوتی ہے تو میری یہی بات ہوتی نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علامہ خان محمد قادری علامہ خان محمد قادری اتحاد امت میں ہنس ہنس کے آپ کو سچی باتیں عرض کر رہا ہوں وہ بولے انہوں نے کہا ہمارا لڑائی نہیں آپ آپ کے نبی سے مدینے والے سے لڑائی نہیں ہمارا جو ہے نا ہمارے حضرت وہ ہیں گھٹیا نبی یہ ورڈنگ ہے وہ ہے گھٹیا نبی اور مدینے والے ہیں بڑھیا نبی اب میں نے کہا یہ بڑھیا اور گھٹیا کی جو تقسیم ہے یہ عجیب قسم کی تقسیم ہے کیا نبی بھی ہو اور گھٹیا بھی ہو یہ ان سے بھی پوچھئے کبھی بیٹھ کے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کہ علی جناب ذرا اس کا دیجئے جواب کہ آپ کیسے ہو یعنی اس نے پوچھا جناب کیسے ہو اس خوشی کا حساب کیسے جناب آپ ذرا فرمائیے آج کل جو نسل ہے جن کی بگڑی ہوئی تھوڑی سی شکل ہے لیکن تھوڑی تھوڑی عقل ہے تو اس کو دستک دیجیے ضرور کیونکہ ضرب بھی ضروری ہے اور فرض بھی ضروری ہے قرض بھی ضروری ہے ادھر نشتر بھی ضروری ہے نشتر بھی ظاہر ہے سرجن نہیں ہوگا تو کاٹے گا کون اور اگر وہ والے حضرت میڈیسن اسپیشلسٹ نہیں ہوگا تو پھر وہ بھی ضروری ہے طاہر عبد الرزاق بھی ضروری ہے اور یہ فقیروں کی خاک بھی بڑی ضروری ہے اس لیے میرے بھائی بات یہ پوچھو ان سے کہ یہ گھٹیا کیا ہے مرزا قادیانی گھٹیا نبی ہے ہم نے پہلی مرتبہ یہ ٹرمینالوجی سنی ہے یہ نبی بھی گھٹیا ہوتا ہے لیکن ہم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ہمیں بڑھیا ہی بڑھیا نظر آیا ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے بڑی لمبی قطار ہے اور ہر ایک صاحب وقار ہے اگر آنکھ دیکھو تو کمال ہے پیشانی دیکھو تو کمال ہے اور پھر جس پہ ختم جمال ہے وہ آمنا کا لال ہے ہم نے نبی کوئی گھٹیا نہیں دیکھا نبی کوئی کبھی نہیں دیکھا نبی کوئی کبھی نہیں دیکھا جسے دیکھا مکان عند اللہ وجی کسی کو کہا صدیق تھا کسی کو کہا وجی تھا پورا قرآن ٹٹولو کسی آیت روایت سے بولو او پنجاب کے ڈھولو کچھ تو بولو یعنی آپ خواب مخا ہم سے نہ لڑیے ہیٹ پہ نہ اڑیے کانے لولے لنگڑے کو نہ پھڑیے کسی اچھی سیڑھی پہ چڑھیے آپس کی بات ہے سمجھانا ہے کہ گھٹیا کیا ہے نبی ہوتا ہے بڑھیا اور یہ میری زبان نہیں قرآن مجید کو بذکر فل کتاب موسا کہیں کہا مخلص ہے مخلص ہے بذکر فل کتاب ادریس بذکر فل کتاب موسا جس جس نبی کی بات کی لاجواب بات کی نبی ہمیشہ بڑھیا ہوتا ہے اتنا بڑھیا ہوتا ہے رب نہ اس کی شکل کو گھٹاتا ہے نہ عقل کو گھٹاتا ہے ہر اصول یہ ہے زمانے کا بندے کی عمر بڑھتی جاتی ہے صحت گٹتی جاتی ہے ٹوٹتا پھوٹتا جاتا ہے لیکن نبی جوں جوں جوانی کی طرف جاتا ہے عقل کمال کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ پوری دنیا کا اسے یا جہاں تک کا نبی ہے وہاں کے لیے وہ متا ہوتا ہے وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے وہ مظہر الہ ہوتا ہے جو بھی اس سے ٹکراتا ہے تباہ ہوتا تو نبی گھٹیا نہیں ہوتا یہ مسٹر قادیان والا ہم نے دیکھا جو گھٹیا ہے اور جب بھی بولتا ہے گھٹیا بولتا ہے جب بھی بات کرتا ہے گھٹیا بات کرتا ہے جب بھی وہی آتی ہے گھٹیا قسم کی آتی ہے میرے نبی کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا جب چند دن تیرہ چودہ پندرہ دن وہی نائی وہی موقوف ہو گئی حضور کی آنکھ میں آنسو پیار کے سلسلے جو ٹوٹے لگا کہ وہ ہم سے روٹے تیرا رس وجنا سادا مس وجنا خالی سیج مرے دی ڈنگ پہیے تیرا روس ونجنا سادا مس ونجنا خالی سیج مرے دی ڈنگ پئیے گھر رسد کالی کبر وانگوں چنی دی خون دے رنگ پئی جب وہ روٹے ظاہر ہے پیار ہو اور پھر جدائی کے تیر چلیں ویراں ہے میں کدا خم و ساگر اداس ہے تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار یہ علماء کرام کی کہکشاں ہے پوچھو حضور رونے لگے اتنا روئے میرے سرکار آج تیرہ چودہ دن بیت گئے سرکار کس نے رلایا پھر کسی نے برا بول بولا پھر کسی نے تیر مارا پھر کسی نے تالی بجائی پھر کسی نے سیٹیاں بجائی پھر کسی نے تیرے نورانی چہرے کو پھر کسی نے خون میں نہلایا جواب آیا نہ نہ کسی نے ستایا نہ کسی نے رلایا نہ کسی نے رنجایا آج اتنے دن بیت گئے پیغام یار نہیں آیا نہ قاصد نہ پیغام آیا نہ خشک جواب سلام آیا گئی گزر عمر جک جک وے میاں نیو لائم کارن سکھ وے میاں پے پلڑے ڈوڑے دکھ حضور رو رہے تھے حضور رو رہے تھے میرے بھائیوں کون نہیں روتا کون نہیں روتا کوئی غم روزگار میں روتا ہے کوئی غم معاش میں روتا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جو روتا ہے وہی تو ولی ہوتا ہے جو روتا نہیں وہ ولی ہوتا نہیں جس کی آہ سرد ہو جس کا رنگ زرد ہو جس کی چشم تر ہو اسی کا سینہ محمد نگر ہو جس کی آہ سرد وہی ہوتا ہے مرد جو روتا ہے وہ ولی رات ہوتی ہے ساری دنیا سوتی ہے وہ کون ہے جن کی آنکھوں ڈٹ کے روتی ہے روتا ہر کوئی ہے لیکن ہر آنسو کی قیمت نہیں لگتی ورنہ رونے کو کوئی اتنا رویا اتنا رویا نوہ کہلایا ساڑھے نو سو سال رولایا کسی کو تین صدیاں رولایا کسی کو سو سال رولایا لیکن پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کیوں روئے ہو آواز آئی والی بشے ہم تو بے پرواہ ٹھہرے ہم بے نیاز ٹھہرے لیکن چودہ دن وہ رویا اور کسی خطرانی کافرانی نے تانا دے دیا کہ محمد ان رب ہو وہ کلا ہو کہ محمد کو محمد کے خدا نے چھوڑ دیا ہے رشتہ پیار والا توڑ دیا ہے اب دل میں چوٹ تھی دبی ہائے غزب بھر گئی ان ظالموں نے کہا محمد کو محمد کے خدا نے چھوڑ دیا ہے اب آپ کی آنکھوں میں آنسو دل میں ملال آیا خیال کیا چھوڑ گئے ہو دل چلا تو فٹ وہیں سے یہ لگی نہ قیمت کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے وہ روئے پھر کیا ہوئے آنکھ میں آنسو آیا اور پھر اس موسم کو تک کے رحیم کریم ستار غفار اس پر پردگار نے فرمایا جبریل جا اور پھر یوں تمہید بنا مدوہ بل سجا بدا کا رب کا وما کلا ولل آخرا تو خیر اللہ کا مینل اولا والا سوفا یوتی کا رب کا فتر د کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی کافر نے اڑائی ہوگی ماں بدا کا ربوں کا اندی سیت ریس کہیں ایویں سیت سڑے بول پی گئی ان سیت دل ہر ریس کہیں ایویں سیت سڑے تل پی گئی انہیں پیر چویا بچ دیدا گیا انہیں راہ پیار دی پل پی گئی اندر چویا دانگیا بچی دا پیار دی پل پہ گئی تک بل بل راہ بھول لرز چمن گیا چل بل پہ گئی ساڑی دڑ سنی نا کہیں شد ان ہنج پئی ہول ہول پہ گئی کانے آئی دے تک آخ رکھ مزہ چکھ ادھر تک وہ بھی رویا مشکل ویلا آیا پر کیسے منایا ان دشمنوں نے تانا دیا بچہ تھا لجپال رسول کا اٹھاتے تھے آنسو برستے تھے صحابہ پوچھتے تھے حضور آپ بھی روتے ہو فرمایا اولاد ہونا اکباد ہونا اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے جب کلیجے جگر کے ہیں ٹکڑے آنکھیں روتی ہیں برستی ہیں سارا جہان رویا پر کافرو نے جو دیکھا جیسے میرے بھائی نے کہا جشن منانے لگے وہ شادیاں میں بجانے لگے کہنے لگے مکھتون نسل ہو گئے اب تر ہو گئے نہ نام رہے گا نہ پیغام رہے گا اوپر والا بولا نہ رو دل کو نہ لگا اتنا کل کو سر کون کہتا ہے تیرا نام نہ رہے گا گھر گھر در در چناب نگر رات کا پچھلا پہر تیرے ذکر کی لہر پہر پہر ظاہر ہے ان لوگوں کو پٹواری نہیں لائے تحصیلدار نہیں لائے یہ کیوں آئے یہ کسی کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہیں یہ اسی لیے آئے رات ڈھلی ہے امید آ رہی ہے پلکوں کے کوار کھٹ رہی ہے تنگا کے جا رہی ہے پولیس پل پہ بیٹھی فرما رہی ہے آواز تو آ رہی ہے تین کو سر دل کو نہ لگا ہر سو تمام بزرگوں تمام علماء میں علماء کے کہکشے میں کہکشاں میں بلکہ اب تو کہکشاں تو کہہ رہا ہوں ایسے تو میرے دل سے کوئی پوچھ آ گئی جان شکن جی اندر جی میں ویرڑے دیوی جی گن بہرحال تو میں حوصلہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کا مانا جو علماء نے فرمایا کہ محبوب نام پیغام اسلام غلام تمام تیرے نام الکو یہ وہ لفظ ہے کہ اردو زبان کی کوکھ میں اتنی جگہ ہی نہیں جو یہ لفظ سما سکے الکو فکر نہ کر چپا چپا نگر نگر بستی بستی ہستی ہستی کیا امیر کیا فقیر کیا جام کیا بلوچ کیا خان کیا مہمان کیا میزبان سب تجھ پہ قربان ہر لہذا تیرے حسن پہ قربان اے جان میری جان تیری جان پہ قربان میری جان سمجھے انا نا کیسے پیاروں سے خطاب ہوتے ہیں مسٹر قادیانی پہ اوکھا وقت جو آیا بیٹھا سٹ پٹایا کان شریف کو تریڑ کے فرمایا قادیانیوں قادیانیوں قادیانیوں پہ پہ پہ ایسے اچھا، کیا حسن ہوگا کیا سما ہوگا جب امتی بیٹھ کے تکتے ہوں گے اور حضرت ان پہ ایک ہی نگاہ رکھتے ہیں بس بھائی بس بس میری جان آپ کہتے ہیں بوتھے پہ لانت بوتھا ہو تو آپ نے قرآن کو غور سے نہیں پڑھا سانا سے مہو الخر اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں آئندہ بوتھا نہ بولیے اگر عربی ساتھ دے تو خر بولیے ورنہ تھوتنی بولیے تھوتنی بھی نہیں تو پھر پوتنی بولیے منہ نہیں کہتے منہ انسان کا ہوتا ہے منہ انسان کا ہوتا ہے جو میرے جو گستاخ ہے میرے حضور کا نام نہ لو خیر سے اس سور کا ایک میں ایک میں عرض کر دوں کہ جو میں نعرے نعرے ہوتے ہیں بڑے پیارے لیکن نعرے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ مقرر ہے ذرا ماٹھا اس کو سیک چڑھاؤ اگر آپ کا سیک چڑھانے کا پروگرام ہے تو فضول ہے کیونکہ ادھر ناروں کی لوڑ نہیں حضرت عشق کی تھوڑ نہیں وہ ایک علی حیدر بزرگ گزرے وہ کہتے بھٹی پتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھا بھا کرے عاشق سڑ دے تیر تیر کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے یوسف نال نکاح کرے جیڑا اپنا آپ نہ مارے ہے در او جنت دی کیوں چاہ کرے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی پیار ہے پیار ہے نا تو پھر غیرت آتی ہے کہ میرے یار کی طرف تو نے میلی آنکھ دیکھی میں تیری آنکھ نکال دوں گا اوپر والے نے کہا تیرا تو پروگرام بن رہا ہے ہم نے کر دیا ہے کیوں یہ انتقام ہے وہ تو نیرے والوں کو نہیں چھوڑتا اگر کسی نے یوں کر دیا اس نے تکا کون بولا کہا جی چچا ہے پر میں اپنی رشتہ داری ادھر دھر تبت پتہ ابھی لہب الہی نام نہ لے تفرقہ پھیلے گا فرقہ بازی ہوگی ویسے بھی سویلائزیشن کے خلاف ہے نامی نیٹ نہ کر پرچہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے کہا کہ کوئی مجھے گالی دے نمرود بنے دیکھو پورے قرآن میں نمرود نہیں ہے موجود اشارے اشارے جو تجھے تیر مارے لاکھ مارے ادھر نام نہیں لیتے ہو اور ادھر انگلی اٹھے ایک جملہ بولا تھا ابو لہب نے تو ادھر سے اس نے تو بولا تھا تب کا الحاظہ جما تانا جواب آیا ایک اکھے سے سے تب پت ابھی لہب اور آگے پڑھتے چل تبت یدا ابی لہبی و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارن ذات لہب ومراتہ عمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد ایسی ڈالی سد ہون کسی نو صد یہ صورت بول رہی ہے بول بول کے تول رہی ہے بے غیرتوں کی غیرت کو ٹٹول رہی ہے یہ صورت بول رہی ہے اسلام آباد سے لاہور تک کی رگوں کو ٹٹول رہی ہے کہ تفرقہ نبی پاک کی عزت کے دفاع پر نہیں پھیلا کرتا اگر کوئی مشرف کو گالی دے وہ تو سڑے جیل میں میرے نبی کو گالیاں دیتا پھرے وہ چلے ریل میں یہ ہم نہیں چلیں گے ریل پیل میں ہم نہیں آئیں گے امریکہ کے گماش تو تمہارے کھیل میں آج تم ان ہماری کتابوں پہ پابندی لگاتے ہو کہ انہوں نے ان کو نامی نیت کیوں کیا تو اب قرآن سے کیسے پابندی لگاؤ گے تبت ادا ابھی لہب کیا ہے سبب اتنا ناراض کیوں ہوا رب یہی ہے سبب پر اندھے کانے نہ ہو یوں تو بڑے پڑھے لکھے کہلاتے کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ ہائیسٹ ایجوکیٹڈ پر اتنی بات سمجھ نہیں آتی یہ تو زلفکار علی بھٹو وہ پی پی والا اچھا تھا جب علامہ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اور علامہ شاہ احمد نورانی کی قیادت میں علماء نے کان میں مور رکھ کے فرمایا بھٹو تجھے سمجھ نہیں آیا اس نے کہا میں دنیا دار ہوں مجھے پھر سمجھاؤ یہ آیت یہ روایت سمجھنا ہے کوئی حکایت آخرکار آخر کار انہوں نے کہا دکھتی رگ پہ انگلی دھرو کچھ یوں کرو کہا مسٹر بھٹو یہ بولو تم کیا ہو اس نے کہا میں پریزیڈنٹ اگر کوئی اور تمہارے مقابلے میں ہو جائے پریزیڈنٹ تو پھر وہ بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان اس نے کہا کہ میں سلیکٹڈ الیکٹڈ اور وہ اس نے کہا وہ بھی دوست دھاندلی سے بن جائے پھر اس نے کہا وہ غدار ہوگا اس نے کہا سزا کیا ہوگی میں اسے لٹکا دوں گا انہوں نے کہا بس یہی بات ہے کہ ایک صدر تیرے ہوتے ہوئے اس ملک کا دوسرا صدر نہیں ہو سکتا تو ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی نہیں ہو سکتا اس نے کہا انڈر سٹوڈ کھولو ایک کھول بس رکھ کے ٹیڑھی انگلی سیدھی سے تو آنا نہیں تھا اب نسل بد شکل بے عقل اسی مسئلے کو جو ان کے بڑوں نے رال میل کے علماء حق مسلمانوں اہل ایمان کے ساتھ سمیٹ لپیٹ کے گندگی کو ادھر ابھی ان کا پروگرام یہ ہے اس گندگی کو پھر سے اچھالا جائے پھر دھویا جائے لیکن ہم کہتے ہیں گندگی کو دھو گے عمر بھر رو گے اس میں گندگی میں ہاتھ نہ ڈالنا جرنیل جی فرنیل جی ورنہ معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے تم محبوب ہو جناب مش آپ کے چاہنے والے ہیں حضرت بوش لیکن جس کی عزت سے تم کھیلنا چاہتے ہو وہ کائنات کا سردار ہے اس کی محبت کا کھاتا اروار ہے اور پار ہے اس کا چاہنے والا سارا سنسار ہے اس لیے اس کا بہت بڑا وقار ہے مگر ہم تو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کو کسی نے ستایا تو کبھی یوں بولا مولا کبھی یوں بولا تو قادیانی صاحب کے پیارے بولتے ہیں کہ ابا حضور کو مشکل وقت جو آیا تو اللہ نے فرمایا کہ مرزا آئی لو یو کیا مرزا بڑی بازاری بولی بولی بول رہے آئی لو یو اللہ معاف کرے یہ بازار میں کوئی چھوکرا بول دے تو اس کو تو چتروڑ کر کر کے برا حال کر دیتے الو کا پٹھا بازاری بولی بولتا ہے میں نے کہا یہ کون ہے کہا یہ بھی تو کوئی بازاری آدمی ہے اسی لیے میں نے کہا گھٹیا آدمی بھی گھٹیا سوچ بھی گھٹیا یہ ہے عمر کا کھٹیا وٹیا یہ ہے کیا رب نے کیا بولا مرزا نہ گھبرا آئی آئی لو یو آئے ہائے ذرا منہ سنبھال اب مجھے یہ بتاؤ کہ عجیب تماشا نہیں لگے گا کہ کوئی ایسی شکل ہو مثلا آنکھ ٹیڑھی ہو میراق کا مرض ہو اور جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ ہر طرف مسلسل ہو چل سو چل ہو اور بھل بھل ہو اور ہاتھ ذرا تھوڑا سا یوں شل ہو اور عجیب اٹکل ہو اور دیکھ کے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہے کہ کیڑے نی چمبے دیے بند کر لیے تینوں کیڑے ویلے رب نے بنایا سوچا میں آپ پہ گیا اے دجا کھوتا کدھروں نکل آیا اب میں پوچھتا یہ ہوں کہ رب ایسے کو تو بندہ بھی دیکھے تھو تھو تو کر سکتا ہے آئی لو یو نہیں کر سکتا میں ان نوجوانوں کو آپ ان سے جا کے کہیے گا جہاں ملے انہیں کہیں کہ آپ اپنے اس مسٹر قادیان والا کی وہ سیرت شریف پڑھے جو بیٹا جی نے اما جان کی روایت ہے کیا تکڑی روایت یعنی گھر کی بولی در کی بولی اور اندر کی بولی اور جس بیچاری نے ساتھ نبھایا جس نے ام المومنین کا کتاب پایا لیکن اس نے پھر جو فرمایا حق فرمایا اس نے بیٹے کو بتایا بیٹے نے آگے حضرت جی کی عظمت کو پھیلایا کہ رب نے ایسا سونا بنایا کیسا سونا بنایا میں نے شاید پہلے بھی بتایا ایک مرتبہ شوق چرایا تو فوٹو گرافر بھی تشریف لایا کہ حضرت کو محفوظ کیا جائے حضرت کو محفوظ کیا جائے کیونکہ اون تھا میرا نبی صدقے تھے پانچ لاکھ آدمی کی زندگی کا پل پل اور رجال کی کتابوں میں محفوظ ہے پانچ لاکھ آدمی ہم نے پوچھا یہ کیا ہے کہا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی کیوں تیرا راہ گزر جاتا ایک زندگی کی خاطر پانچ لاکھ آدمی کی زندگی کہ ماں کی گود سے لے کر لاکھ تک ایک پل پل مسلمانوں نے محفوظ کیا ایک دیوانو یہ کیا ہے تہذیب التہذیب میزان الاعتدال یہ کیا ہے کہنے لگے یہ محدثین ہے یہ راوی ہے روات ہے ہم نے کہا ان کا جوانی لڑک پن بچپن ہنسنا مسکرانا کھیلنا پڑھنا پڑھانا آنا جانا یہ کیا ہے کہنے لگے تم نہیں جانتے اس نے میرے نبی کی ایک بولی بولی تھی ایک بات بولی تھی جس نے ایک بات بولی ہم نے اس کی پوری زندگی کی کتاب کھو دی لیکن مرزا جی کو محفوظ کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ پیچھے کوئی ان کے نہ معین الدین اجمیری ہے نہ پیر اجمیری ہے نہ ان کے کوئی کشمیری ہے اب ان کو تو اب حضرت کا فوٹو کھینچیے لیکن فوٹو گرافروں کی تو عادت ہوتی ہے کہتے ہیں ون ٹو اور آگے کیا کہتے ہیں ریڈی ریڈی متنبی ٹیڈی شیطانوں کے ڈیڈی ریڈی اب اس نے کہا حضور ریڈی لیکن ذرا آنکھ کے اوپر زور فرمائیے اس ذرا اس ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں اس یہ نین نشیلے نین کتنے گزر نہ جاوے رین این غین ذرا تھوڑا سا اس نینن کو کھولیے لیکن منہ سے نہ بولیے اب حضرت نے ایسے کر کے کان شریف کو تریڑا لیکن زور تو بڑا لگایا وہ ہو سکتا ہے کچھ سنی فوٹو گرافر ہو اس نے فلش کو ذرا چوکھا جو دبایا شولا جو آیا مرزا جو گھبرایا پہلے کچھ لگتا تھا کہ کوئی اوڑا پوڑا کانڑا ہے لیکن آج لگا یہ تو کانوں میں ایک دانا ہے اب ایسے کو کوئی بندہ کہے آئی لو اور یہ کس کی اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے مرزا تیرا رب بول رہا ہے آئی لو یو میں نے کہا چلو لو تو ہو گیا جیسا تیسا ہو گیا جتنے دل لگ جاوے اتنے ایپ نظر نہیں ہوں چلو آگے کیا بولتے ہیں آگے کہا اللہ نے بولا Mirza I am with you I am with you میں نے کہا یہ تو انگریزی بھی گھٹیا سی لگ رہی جو انگریزی جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے انگریزی کی بھی کوئی پسلی شسلی ہوتی ہے لیکن یہ کیا انگریزی ہے کہ I love you I am with you میں نے کہا سدھا I am with you Mirza کمینے نے یہ کہا کہ رب میں ادھر وہ ادھر اور میں اپنے اندر سے پھر باہر میں نے اب پتا چلا یہ تیرا بروز ہے یہ تیرا ظہور ہے یہ تیرا خروج ہے اس لیے میری جان عجیب تماشا ہے نبی گھٹیا نہیں ہوتا نبی بڑھیا ہوتا ہے پھر نبی آتا ہے کسی چیز کی تکمیل کے لیے اور نبی آتا ہے دلیل بن کے کبھی جمیل بن کے کبھی خلیل بن کے لیکن نبی کبھی ہی نہیں ہوتا نبی غبی غبی نہیں ہوتا نبی عقل کا سلطان ہوتا ہے اس کی عقل و خرب کا محتاج سارا جان ہوتا ہے مکے کا کافر جب حجر اسود کا مسئلہ بن جاتا ہے پھر کہتے کون مسئلہ حل کرے لڑیں گے ایک دوسرے کے سر پھاڑیں گے کہتے صبح جو آئے گا جو فرمائے گا وہ ہو جائے صبح کو نظروں کو اٹھایا تو وہ سونا مکھڑا نظر آیا سب نے نعرہ لگایا صادق آیا امین آیا اپنے اپنے ہوتے ہیں بگانے بگانے ہوتے ہیں اپنے تو میں تقریر کر رہا ہوں تو ادھر سے کبلا شوجابادی صاحب حضرت صاحب عزیز الرحمان صاحب میرے بھائی کبلا عبد الرزاق صاحب حضرت صاحب کہیں گے واہ جی واہ میں باروں کھڑے آ جی، آہ لیکن اپنے تو کہیں گے واہ جی سڈے حضرت نے جڑی تقریر کی ہائے ٹانکا ٹانکا بولنا تقریر تے سارے کر گئے پر تقریر سڈے حضرت نے جی قادری صاحب نے تقریر کمال کر چڑی ہیں مزہ تو تب ہے کہ پار والا بولے ترازو غیر اٹھاوے پھر تولے ماشا ماشا تولے پھر بولے صادق آیا کانے ککے ادھر نگاہ رکھ آپ زمزم کو چھوڑ کے گٹر میں منہ نہ مار عقل کر فکر کر تو ڈاکٹر ہے تو پروفیسر ہے اللہ بائے زمان ہے کیوں پھر نادان ہے ادھر تک حسن کا پہ کر آدم ہے جب ایسے نظر اٹھاتا ہے اوپر والا رکھ کے نظریں فرماتا ہے ماضا گل بسر و ماتا ہر اکھ تک اکھ تیری اکھیاں دی سردار ہے اس نشیلے نین کو چھوڑ کے اے بابا حسن حسین کو چھوڑ کے اس لجپال کو چھوڑ کے کدھر جا رہا ہے منہ موڑ کے کیوں چلا ہے رشتے توڑ کے کس سے چلا ہے رشتے جوڑ کے یارو حل انسان ماں گرا کا بے رب کل کری اے نہ تذہبوں اس مدنی سونے دکڑے والے کو نہ چھوڑنا اسے منہ نہ موڑنا اس سے رشتے نہ توڑنا او بھاوے سونے ملن ہزار اسان یار وٹانا اس کی آنکھ بھی دیکھ اس کا مکھ بھی دیکھ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا ہیر ہے یہودیوں کے علم کا کوہ ہے آیا بس گلی کی نکر پہ آنکھ کو اٹھایا مدنی کے مکھڑے کا ایک حصہ جو نظر آیا وہی سے آواز لگائی جانے والے آ ذرا روک جا پہلے ساڈے نال مک قریب جو آیا نظروں کو رسول اللہ کے چہرے پہ جو لگایا آنکھ میں آنسو آیا وہیں پہ گردن کو جھکایا مک گیا یہودیت کا سایہ اپنے آپ کو مٹایا ہتھیلی پر لیے سر میں عشق کے دربار میں آیا میں جس سرکار کا بندہ تھا اسی سرکار میں آیا یہ کیفیت کہاں دیر و حرم کی سجدہ گاہوں میں جو لطف جب آئی آستان یار میں آیا ساری دنیا میں شور مچایا آخر علم کا بادشاہ تھا یہودیوں کی ناک کا بال تھا انہوں نے کہا ظالم دولت دنیا سج دھج دی تھی تجھے رج پھر تو کیوں گیا ساتواگی اس نے کہا انہوں نے کہا کوئی دلیل پوچھی مناظرہ کیا کوئی بحث تمیز کی اس نے گردن جھکا کے کہا اس نے کہا نہ دلیل نہ جواب نہ سوال اور پھر ہوا کیسے کیوں ہوا کیا ہوا کیسے ہوا اس نے کہا اتنا وجہ ہوں قذاب میں نے اس کا مکھڑا دیکھا میں نے اس کا چہرہ دیکھا میں نے اس کا دیکھا منہ پھر بھول گیا منو تو میں نے دیکھا صرف منہ تے جگ سارا پیا ہار سنگار کرے میرے مدنی سی چل تورت بکری ان سیرت زلف بکری انفرے پیجن اندے بن بھیا نہ حضرت خواجہ صاحب نے دیکھا نہ ان علماء نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا آج بن دیکھے رات بیت گئی بن دیکھے رات بیت گئی بھیگ گئی ہے شب کیوں جاگے کیا ہے سبب جانتا ہے رب کیوں آئے کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا دور دور سے ابھی اعلان ہو رہا تھا کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا تمہیں کون پکڑ کے لایا کہا اس کا پیار لایا نیند آتی ہے اور موت کے بستر پہ بھی آتی ہے لیکن تیری یاد آ کے جگائے تو ہم کیا کریں اس لیے میری جان ہم اس سونے کے مکھڑے پہ قربان جس کی آنکھ وہ مکھڑا وہ اللہ اکبر لیکن ادھر بھی دیکھا ظالم و مانا ہوتا گھٹیا خود جو کہے دو نمبر ہم تو دو نمبر کاکا کولا نہیں پیتے طبیعت میں نفاست ہونی چاہیے اچھا کوکا کولا ہاں، ہاں، معافی چاہتا یہ نام مراد کولے انہوں نے بڑے ڈالے ہر لے ہم تو دو نمبر کاکا کولا نہیں پیتے تو تم نے وہ دو نمبر کو قبول کر لیا تم کیسے دو نمبری ہو ایک نمبر بس نبوت میں دوسرا نمبر نہیں چلتا پھر کہتے ہم ہیں زیل میں نے کہا تھوڑی جی عقل دیے ڈھیل ذرا ہیلنا ہلنے جو لگا تو پتا چل گیا کہ جوتا الٹا پہنا ہوا ہیل ہیل دیا پوترا ہیل جی دیکھا تو جوتا الٹا اور ایک پہ نو ایک پہ یس یہ کیا بلا ہے کا نشان لگا ہوا ہے حضرت کے جوتے پہ نشان لگا ہوا ہے یہ نشان کیوں لگا ہوا ہے حضرت کبھی کبھی بھول کے دائیں والے میں بایاں بائیں والے میں دایاں وہ جو انداز اپنے جوتے نہیں پہچان سکتا میدان ماجر میں تمہیں کیسے پہچانے گا اس لیے اس کے پیچھے چل زندہ باد کا شاہدوں مبشروں نذیرہ اللہ بے ادن ہی و سراجم منیرا یہاں کوئی دیا جل نہ سکا کوئی چراغ جل نہ سکا یہاں تو حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر سے لے کر ہر تفسیر اٹھا رب نے تو ختم نبوت کو یہ کیا کہ خود رسول کی گود میں کھیلنے والا رسول اللہ کے کاندھے پہ چڑھنے والا رسول اللہ تک تک کے جسے بلائیں لیتے تھے آج اس کے اوپر جو شام ڈلی میں کہا کرتا ہوں آواز آئی ہوگی مدنی تیرا بیٹا ہے بڑا پیارا ہے تیری صورت ہے تیری سیرت ہے تیری شکل ہے کمال عقل ہے پر تیرا اعزاز یہ ہے کہ یہ جوان ہو جائے تو نبی بنے یہ جوان ہو جائے تیری خاطر تیرا اعزاز ہے کیونکہ خلیل اللہ کا بیٹا ہو اسماعیل نبی بنے حضرت یعقوب کا بیٹا ہو یوسف علیہ السلام نبی بنے محبوب کا بیٹا جوان ہو جائے نبی نہ بنے یہ اس کی بھی تحقیر ہے تو تو نبیوں کا پیر ہے اس لیے اب اس کو رکھ اگر یہ رہا تو نبی بن جائے گا ختم نبوت نہ رہے گی اور اگر ختم نبوت رہے گی تو یہ دے دے لجپال نے ختم نبوت کے تاج کو اٹھایا مولا ختم نبوت کو سینے سے لگائیں گے قربانی دے جائیں گے جب اندر والے کو رب نے خود نبی کی جنس ہے نبی کی آل ہے تو تو نرا کاڑا دجال ہے تو کس کا بال ہے غلام مرتضا ولد گل محمد ولدتا محمد ذرا ادھر بھی تک اک رکھ مزے تو تک او وق تمیا لمیاں بھی تھ او بد نصیب ذرا ہوش کر نہ خود برباد ہو نہ برباد کر حیا کر بے حیا نہ بن وفا کر بے وفا نہ بن یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے الٹا حکومت بھی ہمیں کہتی ہے صحیح صورت کیوں دکھاتے ہو آئینے کیوں اٹھاتے ہو ہم صرف آئینہ دکھا کے مجرم بن گئے ہماری کتابوں پہ پابندی لگ رہی ہے آئینہ دکھانے پہ پابندی آئینہ اٹھانے پہ پابندی عجب دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری ہمارے ایک بزرگ نے بولا تھا اس نے کہا تھا لوگوں یاد رکھو سچے نبی کا انکار جتنا بڑا جرم ہے جھوٹے کو ماننا اس سے بڑا جرم ہے اور پھر کہتے خاتم النبیین کا مانا یہ ہے یہ زندگی کیوں کرتے ہیں مانا بدل دیتے ہیں تعریف کرتے ہیں اس کی یہ تعویل یہ تعویل کینچی اٹھا کے کاٹنے لگتے ہیں فاٹنے لگتے ہیں ظالمو یہ کیوں کرتے ہو اللہ اکبر صدا آئی کہ یہ کینچی والا کام کرے یہ چوہے والا کام کرے زہر دے کے مارو انہیں کیوں کہ اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرے تو خالی کافر ہوتا ہے اگر اس پہ اڑ جائے تو پھر واجب القتل ہوتا پھر فیصلہ اسلام کا اٹل ہوتا ہے اس لیے سدی کے اکبر پہ جب وقت آتا ہے سارا زمانہ سمجھاتا ہے صدیق تو تنہا ہے یہ دیکھ درندے تیرا گوشت نوچ کے لے جائیں گے کس کس سے لڑے گا کس کس سے اڑے گا اپنا کمزور وجود دیکھ دشمن چاروں طرف موجود دیکھ مدینے کو جبڑے کھول کے کھا جائیں گے یہ غریب مدینے والے کدھر جائیں گے صدیق کے اکبر نے کہا اس نے کہا ہاں لوگو یہ کیا سمجھانے چلے آتے ہو حضور کی عزت ناموس ختم نبوت کا قاتل ہے وہ تم کہتے ہو وہ طاقتور ہے اس کے پاس فوج زیادہ ہے فوج کو دیکھ کے گھبراؤں پیچھے پلٹ جاؤں نئی نئی رقص کرنے کا ملا حکم جو دریاؤں میں ہم نے خوش ہو کے بھور باندھ لیے پاؤں میں اب نہیں بیٹھیں گے مدینے کے گاؤں میں اب جائیں گے ختم نبوت کی چھاؤں میں اس لیے یاد ہوگا آپ کو کہ حضرت صدیق اکبر نے اگر حالات کو دیکھا جاتا جو حالات اس وقت تھے وہ حالات پل سرات تھی اس میں گزرنے کے مترادف تھے لیکن صدیق نے کہا میں رہوں رہوں نہ رہوں نہ رہوں پر حسرت ہے تیرا نام رہے کائنات پہ تیرا پیغام رہے غلام کا کیا ہے ہمارا کیا ہے رہا رہا نہ رہا تیرا میں کتا سلامت رہے اور تو ساکی تا ابد کبلا ہا تو مرادات رہے منہ نہ موڑیں گے محبت میں وفا سے بے دم جان جاتی رہے کیا غم ہے مگر بات رہے صدیق کے اکبر نے سبق پڑھایا بعد میں جس طرح میرے بزرگوں نے بہاول پور کی سرزمین کہتی ہے وہ بوڑھے بزرگ حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سات سات گھنٹے کھڑا دلائل سے بول رہا ہے موتی رول رہا ہے گرہے کھول رہا ہے زمانہ موتی تول رہا ہے سید زیادہ نانے کی عظمت کے موتی رول رہا ہے لگتا ہے کوئی شیر ہے جو بول رہا ہے یہ حق والوں کی کچھار ہے کسی شیر کی للکار ہے لگتا ہے اس کا بابا ہے درے کرار ہے ایسے لڑنا بیکار ہے ادھر بھی تک نگاہ رکھ وہ بھی انور شاہ ہے ادھر بھی میرے علی شاہ ہے عجیب وفا ہے پر یہ کیا سمجھے جو بے حیا ہے تو نے کیا سمجھا ہے ادھر بھی نگاہ رکھو خون خون ہوتا ہے بھامے دسمبر بھامے جون ہوتا ہے خون خون ہوتا ہے خون خون ہوتا ہے خون خون ہوتا ہے نام تو پھر پتہ ہے آپ کو نام ہی ہوتا ہے وہ تو ابھی میں بتا چکا نام تو خالی نام ہی ہوتا ہے اصل تو کام ہوتا ہے لیکن خون ادھر بھی شاہ ہے ادھر بھی شاہ ہے بےچارا بیٹھا ہے دیوانہ مستانہ ادھر ہے دستار ادھر سونی سونی داڑھی بیٹھا تسبی اٹھا کے ورد وظیفے فرما کے پیری کا مسلح سجا کے کسی نے کان میں کہا وہ تک آنکھ لگی خواب آیا اب کے کچھ اس ڈھب سے آنکھ لگی نہ لگی آنکھ پھر جب سے آنکھ لگی اٹھے یہ کیا دیکھا خواب دیکھا ادھر حضور برس رہا ہے دور و دور و کتاب مستور بس وہاں سے یعنی ہم تو اچھے خاصے احتسام ابھی احتسام صاحب میں تو تھوڑا سا ویسے مختصر ہوں ماشاءاللہ اچھے اچھے جوان ہیں مطلب پلے پلے ہم لوگ ہیں اچھا کھاتے پیتے ہیں بڑا کچھ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اگر اب بھی ہم نہیں کریں گے وہ وہ ہو کر وہ چل پڑے اور ہم یہ ہو کر بات ٹھیک ہے تو حساب بھی واقف ہم انہم مسئولون ان والبصر والفؤاد بلکہ قرآن مجید ہے ورنہ میں آگے بڑھا دیتا کہ کے اتنی موٹے ہو تو کچھ حساب کتاب بھی ہوگا کچھ کرو مرنا ہے تو یار کے کوچے میں مرو وہ پیر تھا میں میں نے آج کل رات کے ایک دوست کو کہا میں نے کہا یار میں ختم نبوت کے جلسے پہ میں نے بزرگ دیکھے دو تین ایسے جو کر کے بیٹھے ہلے نہیں میں نے کہا یار استقامت کے پہاڑ ہیں دوسرے میرے دوست نے کہا اس نے کہا کامیابی کا راز یہی ہے ان کالو رب اللہ خمست عمر بزرگ کی وہ نکلتا ہے پنڈی سے تار دیتا ہے مرزا ہم آ رہے ہیں لالا موسا پھر تار بھیجا مرزا ہم آ رہے ہیں میں نے کہا آپ تو ڈرا رہے ہیں مرزے کو یہ کیا ڈرا لاہور پہنچے تو وہ حضرت بخاری اور اللہ ممرت سری اور سارے بزرگان دین کہتے تین گھنٹے تک ارد گرد گھومتے رہے اور شاہ جی کے ہاتھ چومتے رہے میں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے وہ لفظ سنتا اور پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں اس نے کام کے لیے اگر ترندوں کے بھٹ میں بھی جانا پڑا تو جائیں گے سوروں کو چرانا پڑا تو چرائیں گے یعنی ہم نے پھولوں کے واسطے ساغر ہار زاروں میں ہاتھ پھیلا ٹنڈے سخت گلاباں والے دوروں ویک نہ ڈریے چوپوں جھلیے رت چوبائیے پھول جھولی تد بھریے اس لیے مجھے ابھی طاہر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت بخاری صاحب قبلہ بلا میرے شاہ صاحب کے مرید تھے ایویں تو مرید نہیں ہوں ایویں تو قیمت پہندی نہیں کچھ دکھ بھی تو سہنا پہندا ہے کترے نموتی بننے لگا وچ رہنا پہنتا ہے دیکھا تھا تماشا کیونکہ ان کی کمٹمنٹ تھی جو محبوب تیری ختم نبوت کے جھنڈے کو اٹھائے گا یہ فقیر اس کا مرید بھی بن جائے گا یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے اللہ اکبر پھر میرے علی شاہ نے بھی نبھایا سب علماء تھے ہر مکتب فکر کے تھے اور جب مرزے قادیانی نے کہا کسی لولے لنگڑے کو ٹھیک کرنا ہے تو ادھر سے پیغام دیا گیا وہ جڑا تیرا خلیفے نو لے لیا کیونکہ وہ تیری طرح ہی ہے <laughs> ہاں، ہاں۔ اس کو بھی لے آنا چلو وہ بلا ہو جائے گا تو تے کر نہیں سکے پھر کر ہی دیا گے اب اس نے پھر پوتنے کا یہ تو واقعی ٹھیل گئے یہ تو ٹھیل گئے انہوں نے کہا لنگڑا پار تے پوچھنے لانگے تجھے ٹکٹ نہیں مل رہا ہم پہنچ چکے ہیں ہم ہیں خان کا والے اور تم ہو بے حیا والے ہم رحمان والے تم شیطان والے اب آنا لیکن اس نے کہا نہیں جی انہیں بولو کہ کسی وہ کیا پتا نہیں دعا کرو ٹھیک ہو جائے انہوں نے کہا تیر ہی چلانا ہے پھر کس کے چلا لڑنا ہے پھر سور سے بے سری بولی نہ بول ذرا سور سے بول گور سے بول اندر سے بول بولنا تو سور سے بول کیا جی دعا کرے جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے پر میں چل پھر کسی قبر پہ چل تو بھی انگلی رکھ ہم بھی رکھے انگلی پھر جانے خدا کر کچھ تو نبوت کا دعوے دار ہے ہمارا تو آقا نبیوں کا سردار ہے یہ تو نبیوں کا نہیں ولیوں کا بھی خاک سار ہے ہمت کر ہو گیا اتھے ہی مار اب آگے اس نے پیترا بدلا اس نے سورت فاتحہ کی عربی میں تفسیر لکھے جس کی لکھت اچھی ہو وہ سچا بزرگوں نے سب نے کا بندے دیا پترا تو کسی پٹواری دا پتر تے نہیں اتنی تو لکھت پڑھتے چکر چ گئے گیا نبی لکھتا نہیں وما وما خود تابل نبی خطیب ہوتا ہے نبی یا یوہر رسول بلب نبی مبلغ ہوتا ہے یا مدثر قوم فانذر ایک نات خان یوں یوں کرنے لگا میں نے کہو زنانی شکل والے کہتے ہیں میں نے کہا یہ اپنے سرخی خاضہ مل کے اور پورے سٹیج نو کے یہ کیا بولے جا رہے ہیں خانی صحابہ کی سنت ہے میں نے کہا اگر یہ صحابہ کی سنت ہے تو ہمارا جو کام ہے نا یہ محمد عربی کی سنت ہے ادے مار تو ادے بھی واڑتے ایویں میں نہ صرف ڈالر دے چاٹ اس لیے ذرا غور فرمائیے انہوں نے کہا نبی خطیب ہوتا ہے آپ بول لیکن تو بول نہیں سکے گا کیونکہ بولتی تیری بند ہو گئی ہے اب تو کیسے بولے گا اب انہوں نے کہا لکھت پڑھت کی ہی بات ہے تو پھر حق حق ہے حق بے حق ہے یہ پک ہے تو لکھت پڑھت کے چکر میں پڑتا ہے میز پہ کاغذ دھر تو بھی پنسل دھر ہم بھی پنسل دھرے تو ہاتھ سے لکھنے کی بات کرتا ہے تو لکھ اور ہم ڈالیں گے نگاہ اٹھ چل بدل دے اس کھانے کی شکل نہ ملے اس کو کوئی اٹکل پھر یہ سیدھے کرتا رہے شلوار کے وال اللہ اکبر یہ مرزا جی کے بیٹے نے کہا اما جی فرماتی تھی کہ ابا جان کا نالا جو تھا وہ ریشمی تھا بھی ریشمی سوتی کیوں نہیں تھا کیونکہ کھولنے میں ذرا یہ کیا پروگرام ہوا یہ کیا پروگرام ہوا بڑا عجیب تماشا ہے کہنے لگے بس پتہ نہیں چلتا تھا نا کس وقت کیا ہو جائے اب اس بد وقت کو ادھر مسلسل چل سو چل اور ادھر عجیب رب پاک نے کیا کبال دکھایا ادھر شوگر ادھر شوق گڑ کھانے کا یعنی جیڈے دا گھر والے کھیری دکھے شوقین ہے گڑ کھانے کا عقل ٹھکانے نہیں میراب کا مریض ہے جب دماغ ٹھل جاتا ہے پتا چلتا نہیں ہے کہ روڑا ہے کہ گھوڑا ہے عجیب تماشا جوتے کا پتا نہیں چلتا بٹن کا پتا نہیں چلتا اور عجیب الو کے پٹھے ہیں ماننے والے وہ بھی نہیں تو یہ سمجھاتے کہ جناب مسٹر قادیان والا آپ کو کون دے گا سنبھالا کیونکہ ناراض ہے حق تعالی اس لیے ذرا خیال کیجئے ہمیں ساتھ رہنے دیجئے مگر جب کل آیا تو ہوتا کہتے ہیں یہی ہوگا کہ کیونکہ زبان کا ذائقہ وہ ہو گیا تھا ذائقہ لیس ٹیسٹ لیس ہو گئی زبان نہ روڑے کا پتا چلتا ہے نہ گڑ کا اب صدری شریف بھی تماشے کی تھی اوپر والا بٹن نیچے نیچے والا اوپر ہے سارا معاملہ گڑبڑ گڑبڑ ادھر جو ہاتھ ڈالا گڑ آیا وہ ادھر جا رہا ہے روڑا آیا وہ ادھر جا رہا ہے کسی کے آنے سے ان کے ایسے ہوش ہی اڑے وہ اس پہ ڈالا وہ اس پہ ڈالا واہ مرزا قادیان والا ایسا رب نے کیا ہے مکالا لیکن ابھی تک نہیں پایا انہوں نے دشالا تو خدا را سمجھیے دین مکمل ہے ہم تو علیکم نعمت تمام ہے پھر مرزے کو کیا کام ہے اتمن تو علیکم کو وردی تو لکم الاسلام دینا ہم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی جب بھی حضرت ختم نبوت کے لیے آپ بلائیں گے ہم پلکوں کے بال چل کے آئیں گے ساڈے پیرے گھنگرو شوق دہن ساڈے پیرے گھنگرو شوق دہن اسا نہیں تھک دے جت کت نچوا اسان نچنا ہے تیری انگلی تے تھت نال بویں بے تھت نچوا بویں مسجد نے مندر جول بو ات نچوا بویں ات نچوا تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں تیری مرضی ہے سب کچھ جت نچوا حضور کی ختم نبوت کے لیے تن من دھن میرے سجان سب کچھ انشاءاللہ تعالی اللہ اور یہ بات میں اس پہ سو فیصد کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کا سٹیج واحد سٹیج ہے جس مسئلے پر حضور کی امت کے ٹوٹے دل جڑ سکتے یہ پریدہ رنگ پھر سے موڑ سکتے ہیں یہ جو زخم ہیں یہ مندمل ہو سکتے ہیں اس لیے میں یہ بھی التماس کروں گا اپنے ان بزرگوں سے بھائیوں سے کہ مہربانی کریں اسی سٹیج پر اس کو مستقل کوئی شکل دیں یہ جو زخم ہے اس کو کسی طریقے سے مندمل کریں اب آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ کفر ایک مٹھی میں آ چکا ہے بالکل مٹھی بن چکا ہے اور ہم تشدد افتراق انتشار ہر طرف یہی حال ہے اور زبانوں کے زخم ہیں کہ جو مسلسل لگ رہے ہیں یہ یہ جو ہے نا ان زخموں کو کسی طریقے سے بند کیجیے کوئی ہمت کیجیے کچھ کوشش فرمائیے اور اس کے لیے بہترین سٹیج ختم نبوت کا یہ وہ مشترکہ درد ہے جس سے ہر چہرہ زرد ہے اس لیے میں کہتا ہوں جو ختم نبوت کا مریض ہے وہ مرد ہے اللہ ان مردوں کو سلامت رکھے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ و مولانا محمد و صلی علیہ اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے العالمین اس طرح اپنے کرم سے پیارے نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت سے ہم تمام اہل ایمان کو تو نے یہاں جمع کیا ہے یا اللہ اس اجتماع کو مستقل اجتماع اجتماعی عطا فرما یا اللہ ہمارے قلب و روح کو جوڑ دے یا اللہ ہمارے درمیان جو بھی غلط فہمیاں ہیں انہیں دور فرما یا اللہ اپنے دین کی خاطر اپنے نبی کی عزت کی خاطر یا اللہ اس پاک کلمے کی خاطر یا اللہ اپنی توحید کی خاطر ہم سب کو مجتمع کر دے ہمیں اکٹھا کر دے یا الہ العالمین جو ہم سے بے احتیاطیاں ہوتی ہیں یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں اس پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جس طرح ہمارے اکابرین مل کر تیرے دین کے لیے تیرے نبی کی عزت کے لیے تیرے دین کی حرمت کے لیے چلتے رہے ہمیں بھی اسی طرح چلنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے خیالات میں ہمارے افکار میں ہماری سوچوں میں یک رنگی پیدا فرما یا الہ العالمین ختم نبوت تیرے محبوب کی عزت کا مسئلہ ہے تیرے محبوب کی عزت کے لیے چھوٹے بڑے بزرگ جو جو بھی حصہ لیتے ہیں میرے اللہ نے سرفراز فرما یا اللہ ایک ایک پل انہوں نے تیرے محبوب کی باتوں میں تیرے محبوب علیہ السلام کی عزت کے لیے گزارا میرے اللہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما یا اللہ قدم قدم پہ سرفرازی عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو بزرگ ہیں جو رہنما ہیں میرے اللہ ان کی عمروں میں برکت فرما یا اللہ ان کے درد میں ان کے سوز میں برکت فرما یا اللہ ان کی خلوص ان کے خلوص اور للہیت میں برکت فرما یا اللہ ہمیں اس پاک کام کے لیے اس مقدس مشن کے لیے ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری حکومت کو عطا فرما ہوشتا فرما یا الہ العالمین پیارے حبیب کا صدقہ اس ملک کی خیر فرما تمام اہل ایمان کی خیر فرما تمام اسلامی ممالک کی خیر فرما یا اللہ کفر کے شکنجے سے اہل ایمان کو نجات عطا فرما یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں سے اہل ایمان کو نجات عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فل قرت حسن وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسا